اس کے لیے بناتی جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گئے اے داؤد وال شکر کرو اور میرے بندوہے میں کم ہیں شکر والے